کراچی میں گیا بہنوں نے خط لکھے کہ ہم مسلمان نوجوان نہیں نکلتا ہماری تشکیل کر دیجئے جیش کی طرف سے ہم بم باندھ کے جائیں گی اور جا کے دھماکہ کریں گی میں نے کہا میری بہنوں تمہارے بھائی ابھی زندہ ہیں انشاءاللہ یہ کام ہم نے کرنا ہے بم باندھنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے اس لیے کہ بم باندھنے کے بعد ہم اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں میرا اللہ مجاہد سے محبت کرتا ہے ذرا آؤ دنیا والوں اور جہاد پہ پابندی لگانے والوں تمہیں اپنے قوانین پہ ناز ہے ہمیں رب کے قرآن پہ ناز ہے ہمیں رب کے قرآن پہ اعتماد ہے ذرا قرآن کو دیکھو یہ قرآن مجاہد کی قسمیں کھاتا ہے مجاہد کے گھوڑوں کی قسمیں کھاتا ہے ان گھوڑوں کی ٹاپوں کو بیان کرتا ہے ان ٹاپوں سے اٹھی ہوئی مٹی کا تذکرہ کرتا ہے یہ قرآن مجاہد کی تھکاوٹ بیان کرتا ہے اس کی پیاس بیان کرتا ہے اس کی بھوک بیان کرتا ہے اس کے چڑھنے کو بیان کرتا ہے اس کے اترنے کو بیان کرتا ہے اس کی محبوبیت کو بیان کرتا ہے اس کے قتل کرنے کو بیان کرتا ہے اس کے قتل ہونے کو بیان کرتا ہے اس کے تیر چلانے کو بیان کرتا ہے اس کے آگے بڑھنے کو بیان کرتا ہے اس کے پلٹ کے حملہ کرنے کو بیان کرتا ہے اس کے جنگی تدبیر اختیار کرنے کو بیان کرتا ہے اس کے مورچے میں بیٹھنے کو بیان کرتا ہے اس کا مورچے میں لڑنے کو بیان کرتا ہے اور یہ قرآن بیان کرتا ہے کہ مجاہد وہ ہے جس کا خریدار رب ہے